غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس آ گئے ملت کے پاس بان اللہ کی بڑائی کا پھر گونج ہے نارا مدت کے بعد فلک نے دیکھا ہے نظارہ اللہ کی بڑائی کا پھر گونجا ہے نارا مدت کے بعد فلک نے دیکھا ہے نظارہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان منافق اور مشرکوں پہ ایک خوف ہے تاری نارا جہاد کا ہوا کفار پہ بھاری منافق اور مشرکوں پہ ایک خوف ہے تاری نارا جہاد کا ہوا کفار پہ بھاری مومن خدا کی راہ میں ہونے لگے قربان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان یہودی عیسائی یک جان ہو گئے ایمان کے خلاف بے ایمان ہو گئے یہودی عیسائی دہر یک جان ہو گئے ایمان کے خلاف بے ایمان ہو گئے تاغوت کے مٹنے کا ہو گیا سامان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان کفار کی فطرت ہے ظلمت کو بڑھانا منافق کی ہے پہچانو جالوں کو مٹانا کفار کی فطرت ہے ظلمت کو بڑھانا منافق کی ہے پہچانو جالوں کو مٹانا نور خدا پھیلانے آتا ہے مسلمان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس اللہ مصطفیٰ کی رضائیں ہیں تیرے ساتھ مظلوم بے قصوں کی دعائیں ہیں تیرے ساتھ اللہ مصطفیٰ کی رضائیں ہیں تیرے ساتھ مظلوم بے قصوں کی دعائیں ہیں تیرے ساتھ باطل کو فنا کرنے نکلا ہے کاروان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان کفار کا ہتھیار کی طاقت پہ بھروسہ مومن ہے ایمان کی قوت پہ بھروسہ کفار کا ہتھیار کی طاقت پہ بھروسہ مومن کہے ایمان کی قوت پہ بھروسہ بڑھتا ہی چلا جا کے تیرے ساتھ ہے رحمان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کی خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان اللہ کی بڑائی کا پھر گونجا ہے نعرہ مدت کے بعد فلک نے دیکھا ہے نظارہ اللہ کی بڑائی کا پھر گونجا ہے نعرہ مدت کے بعد فلک نے دیکھا ہے نظارہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان اللہ کی بڑائی کا پھر گونج ہے نارا مدت کے بعد فلک نے دیکھا ہے نظارہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس بان غفلت کے خول توڑ کے جاگے ہیں نوجوان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاسبان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاسبان ملت بچانے آ گئے ملت کے پاس زبان